قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وہ مشرقین کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں اللہ کی ذات تو پاک ہے وہ اللہ تو کسی کے محتاج نہیں اللہ ہی کا ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت چکھا دیں گے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے اس آیت میں تردید ہے ان لوگوں کی جو اس کے قائل ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے وہ اللہ تو پاک ہیں وہ اولاد تو کیا ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر موجود چیز اللہ کے کرم کی محتاج ہے زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے پھر وہ اپنے مملوک اور اپنے عبد ہی کو اپنا بیٹا بھلا کیسے بنا لیں گے اے ایمان والو تمہارے پاس تو یہ دلیل ہے لیکن ان کے پاس اپنے جھوٹ اور الزام تراشی کی کوئی دلیل نہیں ارے تم جانتے کچھ بھی نہیں اور دعوے کر بیٹھتے ہو یہ مشرقین کو زبردست تنبی اور ڈراوا ہے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے یہ ایسی زبردست گستاخی ہے کہ اس کو سن کر آسمان پھٹ پڑے زمین شق ہو جائے پہاڑ گر پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ کو بھلا یہ کہاں سزاوار ہے کہ اللہ کے بھی کوئی اولاد ہو زمین و آسمان کی ہر چیز تو اللہ کی ممنون اور اللہ ہی کی غلام و عبد ہے سب اللہ کے شمار میں ہیں وہ ہر چیز کی گنتی جانتے ہیں ہر ایک قیامت کے روز انفرادی طور پر یعنی تنہا تنہا اللہ کے پاس حاضر ہوگا پھر ان بہتان لگانے والے کافروں کو اللہ پاک دھمکی دیتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا میں کہیں بھی فلا نہ پائیں گے لیکن دنیا میں انہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ ان کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے اور ان کے لیے ڈھیل ہے تاکہ چندے اور وہ دنیا کے متا قلیل سے مستفید ہو جائیں پھر تو انہیں زبردست عذاب سے متصادم ہونا ہی پڑے گا یہ دنیا تو ان کے لیے چند روزہ زندگی کی راحت ہے پھر ہماری طرف لوٹنا ہوگا ہی وہاں ہم انہیں عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے یہ ان کے جھوٹ اور اللہ پر الزام لگانے اور کفر کے سبب سے ہوگا